شریعت یا شہادت شریعت یا شہادت شریعت یا شہادت ہمیں اسلام ہے پیارا ہمیں قرآن ہے پیارا ہمیں اسلام ہے پیارا ہمیں قرآن ہے پیارا اٹھے ہیں نوجوان مسلم لبوں پر ہے بس کنارا شریعت یا شہادت شریعت یا شہادت شریعت یا شہادت جلا ڈالا خدا کا گھر ان امریکی غلاموں نے جلا ڈالی میری بہن ان امریکی غلاموں نے مسلمانی کہاں ہے مسلمانوں بتاؤ جلا ڈالا خدا کا ان امریکی غلاموں نے جلا ڈالی میری بہن ان امریکی غلاموں نے ان کا حکم قرآن میں انہیں مارو پکڑ کر تم انہی کی طاق میں بیٹھو انہیں مارو پکڑ کر تم یہ ہے اللہ کے دشمن جنہیں اسلام ہو پیارا جنہیں ایمان ہو پیارا جنہیں اسلام ہو پیارا جنہیں ایمان ہو پیارا اٹھے وہ نوجوان مسلم لبو پر ہو بس کنارا یا شہادت شریعت یا شہادت شریعت یا شہادت تمہیں جمہوریت نے ڈال رکھا ہے ذرا سوچو ذرا سمجھو حکمرانوں اکیلے میں تمہیں جمہوریت نے ڈال رکھا ہے اندھیرے میں ذرا سوچو ذرا سمجھو حکمرانوں اکیلے میں پڑھو کلمہ پڑھو قرآن بنو مومن بنو غازی یہ دنیا ایک دھوکا اور جنت کی بقا باقی کرو اللہ کو راضی جنہیں اسلام ہو پیارا جنہیں رحمان ہو پیارا جنہیں اسلام ہو پیارا جنہیں رحمان ہو پیارا اٹھے وہ نوجوان مسلم لبو پر ہو بس کنارا شریعت یا شہادت شریعت یا شہادت شریعت یا شہادت ہمیں اسلام ہے پیارا ہمیں قرآن ہے پیارا ہمیں اسلام ہے پیارا ہمیں قرآن ہے پیارا اٹھے ہیں نوجوان مسلم لبوں پر ہے بس ایک نارا شریعت یا شہادت شریعت یا شہادت شریعت یا شہادت تکبیر تکبیر اللہ اللہ اکبر اکبر